تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومنین کی خبریں اسلام میں ان کی تعظیم مطلوب ہے توہین مطلوب نہیں ہے کیونکہ زیارت کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اور زیارت کا معنی آپ سمجھ لیں خیر اس کے بعد میں ابن قیم کے کلام کی طرف لوٹتا ہوں اس نے آگے لکھا ہے وہ کدال کا سلام علیہم ایون فن سلام علام اللہ یشور ولا یعلم بالمسلم محال وقد علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته اذا زار القبور ان يقول سلام علیکم اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه مختلف احادیث مبارکہ سے یہ الفاظ جمع کیے ہیں ابن قیم نے جو سلام کے وہ سنا پھر میں ان کی وضاحت کرتا ہوں تو ابن قیم لکھ رہا ہے کہ اہل قبور پر جو سلام کیا جاتا ہے یہ سلام بھی بتا رہا ہے کوئی وہ علم و شعور رکھتے ہیں کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ سلام ایسے شخص پر کرنا کہ جو شعور نہیں رکھتا اور علم نہیں رکھتا سلام کرنے والے کے متعلق محال یہ محال ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب قبروں کی زیارت کریں تو وہ کہیں کہ اے گھروں والے تم پر سلام ہو مومنین و مسلمین اور بے شک انشاءاللہ ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں اللہ تم رحم فرمائے ہم میں سے اگلوں اور تم اور ہم میں سے اور تم میں سے اگلوں کو اور پچھلوں پر کو اور پچھلوں پر نسأل اللہ لنا ہم تمہارے لیے سوال کرتے ہیں اور نسأل اللہ لنا ہم اپنے لیے سوال کرتے ہیں اور تمہارے لیے عافیت کا اور آرام کا یعنی یہ سلام جو کہا جاتا ہے نا اہل قبور کو اس کے الفاظ ہیں مختلف جمع کیے ہیں مختلف حادیث مبارکہ سے ابن قیم نے سلام علیکم اہل دیار اے گھروں والے تم پر سلام ہو اللہ اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی قبریں جہاں ہیں یعنی قبرستان ان کو بھی گھر فرمایا ہے دار فرمایا ہے دار اور دار جو ہے وہ دور سے ہے جہاں آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے گھر جس کو کہتے ہیں دار گھر کو کہتے ہیں نا تو گھر میں چلنا پھرنا ہوتا ہے آنا جانا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو دار کہتے ہیں دار دور سے ہے دور مانا چکر لگانا انسان اپنے گھر میں گھومتا رہتا ہے چکر لگاتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کو دار کہتا ہے اور جو میت جہاں پر قبرست قبرستان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستانوں کو دار فرمایا ہے یعنی وہ بھی گھر ہے اور اسی مناسبت سے فرمایا ہے کہ جس طرح یہ گھر ہیں زندوں کے اسی طرح ان کے بھی گھر ہیں اور جس طرح یہ آتے جاتے رہتے ہیں وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی رحم فرمائے ہم اور تم میں سے اگلوں اور پچھلوں پر نس اللہ لنا ولکم العافیہ اور ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں یہ سارا کچھ پیش کر کے ابن قیم لکھ رہا ہے وہاد سلام و خطاب ون ندا موجود یسما خاط و یا اکیلو و ردو یا وا تب ون سلام و خطاب و نداو لوجود یسما خات بو و یا اکیلو و ردو و علم یسماسلم راجول وریبم شاہدو ہو ہے یہ سلام اور یہ خطاب اور یہ پکار یہ موجود کے لیے ہے یعنی جو سلام قبروں والوں کو کیا جاتا ہے یہ ایسے موجود کے لیے ہے جو سن رہا ہے یو خواتے وہ خطاب کرتا ہے وہ یاقل اور سمجھتا ہے وہ یردو اور جواب دیتا ہے اگرچہ سلام کہنے والا اس کو نہیں سنتا لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ سارے نہیں سنتے کئی بار سنتے ہیں جن کے سامنے یہ دنیا کی اشیاء چیزیں پردے رکاوٹیں نہیں بنتے جیسے اولیاء امبیال احمد السلام اور اولیاء کرام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں قبر والوں کو دیکھ رہا ہوں ان کو عذاب ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو وہ آگے کہتے ہیں ان کو جو نہیں سنتے جو ان کا جو جواب ہوتا ہے نہیں سنتے وہ سارے نہیں بعض ایسے ہیں اپنا اکثر لوگ ایسے ہیں جو نہیں سنتے بعض ایسے ہیں جن کو انبیاء اور اولیاء کہتے ہیں الحمد السلاۃ و تسلیم وہ سنتے ہیں ان کی باتیں خیر تو آگے لکھ رہا ہے کہ سلام کہنے والا اگرچہ ان کے جواب کو نہیں سنتا لیکن وہ جواب دیتے ہیں ویدا راجو لو قریب امن یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے کہ جب کوئی آدمی ان کے قریب نماز پڑھتا ہے تو شاہدو ہو وہ نماز کا مشاہدہ کرتے ہیں دیکھ رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ عالم سلاتا اور اس کی نماز کو جانتے ہیں وہ کا رشک کرتے ہیں کہ کاش کے یار ہمیں بھی اس طرح نماز نصیب ہو جاتی سمجھ نہیں آئی اور یہ ان کے لیے ہوگی جو محروم ہوتے ہیں خبر میں نماز پڑھنے سے کیوں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے دولت عطا فرماتا ہے آواز ذرا تھوڑی چوکی کرو زیادہ کرو سمجھ نہیں آئی بات کی یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تمام ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے نہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی ولایت اور اپنی دوستی کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے نا وہ قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ آثار یہ بہت سی روایات زیادہ نہ بڑا یہ بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں جن میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ قبر والے نماز کئی پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارے نہیں پڑھتے بات سمجھنا ذرا اور یہ متواترات میں سے چیزیں ہیں بھائی تو یہ کہہ رہا ہے کہ ادا سلر راجر وغا بتو حال کا وہ رش کرتے ہیں تھوڑی کرو آواز زیادہ کو چیک دی بھائی وغا بتو حال کا ان کو رشک ہوتا ہے یعنی جو نماز وہاں پر نہیں پڑھتے ان کو رشک ہوتا ہے یار کاش کہ یہ جس طرح یہ پڑھ رہا ہے ہم اس قبر میں پڑھتے یار سبحان اللہ موسا علیہ السلاط و تسلیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے میرا تو مسلم شریف کی حدیث حدیث پاک ہے صحیح مبارک تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کئی پڑھتے ہیں اور زیادہ نماز سے کیونکہ جو یہاں پر ہماری طرح محروم رہتے ہیں نماز کی دولت سے اور شریعت کی اتباع سے اور ولایت سے تو وہ ظاہر بات ہے وہاں پر بھی محروم رہتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ولایت کی دوستی ولایت کی دولت اور محبت کی دولت عطا فرما دیتا ہے ہے ہاں جی تو وہ وہاں پر بھی وہی لطف لیتے ہیں عبادت سے جو جہاں پر لیتے ہیں وہ زندگی کی حالت میں جس طرح لطف لیتے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی تو زندگی ہے وہ بھی تو ایک دار ہے گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تو گھر فرمایا ہے سمجھ نہیں آ رہی اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آپ اس کو گھر کبھی نہ فرماتے بات سمجھنا خیر آگے سند کے ساتھ یعنی یہ سند امام ابن ابھی دنیا کی ہے یہ ابن قیم ان سے نقل کر رہا ہے سند کے ساتھ یہ بات نقل کر رہا ہے قال یزید بن ہارون اخبر سلیمان عن ابی عثمان النہدی ان ابن ساس ان ابن ساس خورج فی جنازت فی یوم جنازت فی یوم و علیہ فیاب الخفاف فانتهى إلى قبر قال فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه فوالله إن قلبي ليقظان إذ سمعت صوتا من القبر إليك عني لا تؤذني فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم نعلم ولا نعمل ولا أن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي أحب إلي من كذا وكذا قد علم القبر و بات ابن قیم لکھ رہا ہے کہ امام ابن ابی دنیا صحیح سند کے ساتھ بات نقل کر رہے ہیں کہ کہ ابن ساس فرماتے ہیں ابن ساس تشریف لے گئے ایک جنازے میں اور ہلکے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے قبر پر جا کر ٹھہرے تو وہ فرماتے ہیں میں نے دو رکعت نماز پڑھی وہاں پر متکا تو آلے ہے پھر میں نے وہاں قبر کا آسرا لیا اور ٹیک لے کر تکیا لگا کر قبر کے ساتھ سو گیا لا بھی اللہ کی قسم میرا دل جاگ رہا تھا کہ اذ اذ من القبر میں نے قبر والے کی آواز سنی وہ کہتا ہے علاقہ نہیں ہٹ جا لا تو مجھے تکلیف مت دے کم قَوْمٌ تَعْمَلُونَ تم وہ لوگ ہو جو عمل کرتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے کہ آگے کیا ہے صحیح طرح مشاہدے والا علم نہیں رکھتے وہ نہ قوم قومن ہم ادھر آ کر حقیقت کو صحیح طرح جان لیتے ہیں بولا نہ عمل ہو لیکن ہم یہاں عمل نہیں کرتے یعنی کیا مطلب کہ ہم یہاں پر ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جس کی جزا ہو کیونکہ تکلیف کا وقت ختم ہو گیا عمل کی جزا سزا ادھر ادھر جو عمل کرے گا اس کی جزا سزا ہوگی ادھر جو عمل کرے گے کرتے بھی ہیں نا انبیاء اور اولیاء تو وہ جزا سزا نہیں ہوگی وہ محض ذوق اور لطف اللہ تعالی کی عبادت کا سرور لینے کے لیے جیسے فرشتے ہیں فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ عمل جزا کے لیے نہیں وہ سرور کے لیے ان کی غذا ہے سمجھ نہیں آ رہی ملائکہ کی عبادت غذا ہے بطور غذا ذکر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو جزا ملے گی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ قبر والا اس نے کہا مجھے کہ تم کرتے ہو جانتے نہیں ہم جانتے ہیں کرتے نہیں یعنی ایسا کہ جس کی جزا ہمیں ملے ولا یقون علی میں فلور رکھا احب لئی من قضا و قضا یہ جو تو نے دو رکاتیں پڑھی ہیں اگر ادھر میرے مجھے اجازت ہوتی نا کہ ایسی نماز پڑھ لو جس کی تمہیں جزا ملے گی تو یہ ایسی دو رکاتیں میرے لیے اس وقت ساری دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہیں زیادہ پسند ہیں کیونکہ جان گئے نا پتا ہے کہ اب دو رکاتوں کی کیا قدر ہے جس کو ہم بے قدر سمجھتے ہیں قد الرجل القبر ابن قیم لکھ رہا ہے دیکھ لو کہ وہ قبر والا جو تکیا لگا کر اس کی قبر کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو بھی جان گیا ہے اور اس کی نماز کو بھی جان گیا ہے یہاں ایک عجیب بات بتاتا چلوں بات آ گئی اس نے پیچھے کہا کہ جب کوئی آدمی ان کے قریب نماز پڑھے تو وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر آگے یہی ابن قیم یہ واقعہ حضرت ابن ساس والا لکھ رہا ہے اور بغیر رد کے آگے جا رہا ہے پھر بغیر پھر ایک نہیں آگے آگے پھر امام ابن ابھی دنیا کی کتاب کے حوالے سے پھر آگے نماز قبروں میں نماز قبرستان میں نماز کا کہہ رہا ہے بتا رہا ہے بات کو سمجھنا ذرا وہ بھی سنا دیتا ہوں اسماعیل بن عیاش ثابت بن سلیم حدثنا ابو قال اقبل تو میرا شامل البصرہ ابو قلابہ فرماتے ہیں میں ملک کے شام سے بسرا کی طرف آیا فنزل تو منزل ایک گھر میں ٹھہرا ایک جگہ ٹھہرا فتح ہر تو میں نے وضو کیا وہ صلی تو رکھا آتا رات کو نماز پڑھی ثم وضع تو راسی قبر قبر پر سر رکھ کر سو گیا فنم تو سمن تباہ تو جاگا بیدار ہوا فیدا صاحب القبر یشتکینی میری شکایت کرتا ہے قبر والا اور کہتا ہے قد آدایتا نہیں منز اللہ علیہ آج رات تو نے آج رات سے تو نے مجھے تکلیف دینی شروع ثم قال انکم تعملون ولا تعال پھر وہی بات کی اس نے کہ تم یار کرتے ہو جانتے نہیں اور ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے ثم پھر اس نے کہا رکاتان اللتان رکاتا ہما خیر من الدنیا وما مافیا پھر وہی بات کی اس نے ان سے بھی ہاں جی ایک اور یعنی خبر والے نے کہ یہ جو دو رکاتے پڑھی ہیں ہمارے لیے تو دنیا و مافیا سب سے بہتر ہیں یہ جز اللہ دنیا خیرا پھر اس نے کہا یار دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالی اچھی جزا دے ہماری طرف سے اکر احمد ان کو جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا فائن خلو علین دعم نور نور سال الجبال اور جا کر بتانا کہ جب وہ دعا کر کے ہمارے پاس بھیجتے ہیں نا تو جیسے نور کے پہاڑ بن کر آتے ہیں اسی طرح دعائیں ہمارے پاس بن کر آتی ہیں پھر یہ آگے اور واقعہ پیش کر رہا ہے اسی طرح پھر سند کے ساتھ وہ ہے زید ابن وحب کا فرماتے ہیں خرج تو الجبان فجل استفیا فیضا رجل قد جاء الى قبر فصوا ثم تحول الى فجلس قال فقلت لمن هذا القبر قال خلي فقلت اخلك فقال خلي في الله رايته فيما جرى النائم فقلت فلان فقلت فلان عشت الحمد للہ رب العالمین قال قال قد قد قلت على على من الدنيا وما فيها قلتها کل کل من الدنيا وما فيها معافی احبل من الدنيا وما فيها ثم قال لم تر حيث كانوا فلانا قام لا نكون اقدر الا نصليهما احب الي من من الدنيا وما فيها پھر اسی طرح کا ایک واقعہ اور بیان کر دیا گھر دیکھ کے یہ آگے پھر اسی طرح کے واقعات پیش کر رہا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں عجیب بات ہے استاد شگرد کی بے وقوفی کی ادھر ابن تیمیہ ادھر ابن قیم اب یہ سارے واقعات قبرستان میں نماز کے پیش کر رہا ہے بلکہ پیچھے صاف اس نے اپنی طرف سے بھی کہہ دیا ہے صلی جو لوگ قریب جب آدمی کوئی قبرستان والوں کے قریب نماز پڑھتا ہے اہل قبور کے قریب نماز پڑھتا ہے پھر آگے جو اگلا واقعہ حضرت ابن احساس کا پیش کیا ابن احساس کا اس میں تو صاف ہے فنتا قبر کالا فصل لے تو رکھا ادھر استاد شگرد یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ اور ابن قیم مجموع الفتاوا اس کا بھرا پڑا ہے خصوصاً زیارت والی والی جلد جس میں صاف کہتا ہے کہ جو مسجدیں قبروں کے ساتھ بنی ہوئی ہیں ان کو گرانا فرض ہے وہ شرک پر بنی ہوئی ہیں ان میں نماز پڑھنا آرام ہے نماز پڑھے گا تو باطل ہوگی پڑھنے والا گناہ گار لانتی ہوگا وہ مسجدیں لانتی ہیں ان کو گرانا فرض ہے کیوں اس وجہ سے کہ قبر کے ساتھ نماز او ہو ہو ہو نہیں اب عجیب بات ہے ادھر شگرد جی یا تو استاد کی بات بھول گئے مکالا مل گئے کیا کر گئے مکالا مل گئے استاد کی اور اپنی بات اور اپنا مذہب بھول گئے کہ مسلمانوں کو تو مشرق کسی بات پر حضرت کہہ رہے ہیں بار بار یہی جو شرک کے فتوے لگاتے تھے اسی پر لگاتے تھے تبورام بیائے مساجد اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا لہٰذا یہ مسجدیں بنا رہے ہیں مسجد بن گئی شرک ہو گیا ادھر نماز پڑھنا شرک نماز باطل باطل فلان ہاں جی اب میں پوچھتا ہوں خبیص خیر تو ہے کیا ہوا مردود کیا ہو گیا اتنا کل ماری گئی ادھر لکھ رہا ہے فنتہا قبر قبر کے ساتھ گیا نماز پڑھی سمجھ نہیں آئی کا اس میں اختلاف ضرور ہے قبرستان میں نماز مکرو ہے یا نہیں امام مالک رحمہ اللہ مکرو قرار نہیں دیتے بات سمجھنا اور ہمارے امام صاحب مکرو قرار دیتے ہیں قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کو ذرا توجہ رکھنا لیکن شرک تو کسی نے نہیں کہا جب تک کہ قبر سامنے نہ ہو سجدہ قبر کو نہ ہو سجدہ قبر والے کے لیے نہ کرے شرک نہیں ہوتا اور کسی امام نے شرک خالی نماز پڑھنے کو شرک نہیں کہا جب تک کہ سجدہ اس کی طرف نہ ہو اور اس کو مسجود نہ بنایا جائے سجدہ اس کے لیے نہ کیا جائے توجہ رکھنا ذرا میرے بھائی اب یہ یہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ ساری نمازیں باطل نماز ہوتی نہیں ہے مسجد گرانا فرض ہے بنانا شرک ہے حرام ہے یہ تازی میں قبر ہے فلاں کھڑا کر کے پھر اتنا خدا کی لانت پڑی ہوئی ہے اپنے خلاف جو کچھ اپنی ساری کی بنائی ہوئی عمارت کو ایک تھوڑی سے لمحے میں ایک ہی دھکے کے ساتھ گرا کے رکھ دیا ہے صاف لکھ رہا ہے کہ جناب ادا سلر جو لو قریب منہم جب آدمی ان کے قریب نماز پڑھے وہ مشاہدہ کرتے اچھا جی حضرت جی پھر وہ کدھر گئی نماز باطل ہونا کہاں گیا یہ آگے جیتے واقعات لکھ رہے ہو ہاں جی کیا وجہ ہے حضرت جی استاد بھی ایسا ہی تھا فدو شگرد بھی ایسے ہی فدو متھے لگ گئے اتنا خبیصوں کو علم نہیں کہتا ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ کہہ گئے تھوڑی دیر بعد کچھ کہہ گئے ان کو اپنے کہے کا علم ہی نہیں ہوتا سمجھ نہیں آئی عجیب تناقض اور تضاد ہے کلام میں میں بھابھیوں سے کہتا ہوں چلو اپنے بڑوں کی بڑوں کی وکالت کر کے تم جواب دے دو کیونکہ تم بھی تو کہتے ہو شرک شرک ادھر نماز پڑھی تو شرک ہو گیا نماز باطل مسجد گرانا فرض بھابھیوں کے مذہب میں ہے اور یہ مذہب ان خبیصوں کا بنا ہوا ہے ابن تیمی اور ابن قیم ان دو استاد شگردوں کا بنا ہوا مذہب ہے میں پوچھتا ہوں اب کس بات کو ہم اسلام کہیں اور کس بات کو شرک اور کفر کہیں جہاں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب شرک ہے اس کو ہم اگر مانے کہ وہ صحیح ہے تو یہ شرک تم نے کر لیا سمجھ نہیں آ رہی یہ تو شرک تم نے کر لیا تم صاف لکھ رہے ہو یہ کتاب روح میرے سامنے کھلی پڑی ہے سفا نمبر آٹھ سے آپ کو سنا رہا ہوں اس میں تو صاف یہ لکھ رہا ہے کہ نماز قریب میں پڑھو تو وہ جانتے ہیں یہ بات کیوں لکھ رہا ہے بات تو حرام ہے شرک ہے پھر آگے واقعات پیش کر رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی قبرستان کے اندر نماز کے واقعات تمہارے نزدیک تو نبیوں کی قبروں کے ساتھ نماز پڑھے تو مشرق ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آئی خیر اس بات کی طرف پھر کب آگے جا کر لوٹنا پڑے گا ایک مرتبہ پھر لوٹیں گے انشاءاللہ شاء یہاں پر کیونکہ اصل بات تو میں یہ بیان کر رہا تھا ابن قیم کے حوالے سے کہ اہل قبور برزخ والے جانتے ہیں سمجھتے ہیں سنتے ہیں بولو بولو بولو جواب دیتے ہیں جانتے پہچانتے ہیں حالات تک کو جانتے ہیں اعمال جانتے ہیں اگر وہ مومنین ہیں اگر کیا ہے مومنین ہیں اب میرے بھائی آگے سنو آگے یہ لکھ رہا ہے چاند خوابیں جس طرح یہ خواب لکھی آگے پھر خوابیں لکھ کر نا اب یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے جو اب میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو یہ نو نمبر صفحے پر کر رہا ہے وہاد ہل مرائی و علم تصحب مجرد اس بات مسل ذال فہیا کثرت ہا وہ اللہ قد تواتعت على هذا المعنى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواتعت على أنها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواتؤ روايتهم له وكتواتؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح عند الله قبيح على أننا لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الحجج وغيرها ابن قیم کہہ رہا ہے یہ تمام خوابیں اگرچہ محض خوابیں ایسی بات کو ثابت کرنے کے لیے صحیح نہیں ہوتی لیکن کثرت سنو اتنی خوابیں کثیر او بھائی اتنی کثیر خوابیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا وہ کہہ رہا ہے کہ اہل قبور کے وہ مسائل جن کو اب پہلے بیان کر چکے ہیں دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ جانتے ہیں وغیرہ ان کے ثابت کرنے میں یہ بے شمار خوابیں متفق ہیں اور پھر آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتا رہا ہے آپ کی خواب کی بات پھر آگے کہتا ہے کہ جب مومنین کی خوابیں کسی بات پر متفق ہو جائیں یہ بات لکھنے کے قابل ہے غور کے قابل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب مومنین کی خوابیں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ ایسے سمجھو جیسے روایتیں متفق ہو گئی ہیں <laughs> عجیب بات ہے اور جیسے روایتیں متفق ہو گئی اور جیسا کہ راج مت آرا آرا متفق ہو گئی ایسے سمجھو ہاں جی اور پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ اثر پیش کر رہا ہے مارا المسلمون حسن اللہ حسن کہ جس کو مومنین حسن سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی حسن ہوتا ہے اور جس کو وہ برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہوتا ہے یعنی کبھی جس بات کو سمجھیں گے وہ کبھی ہوگی جس کو اچھا سمجھیں گے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی تو پھر آگے یہ نقل کر رہا ہے اب وہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے کیا کہا کہ بھائی جب خواب مومنین کی متفق ہو جائیں کسی بات پر تو سمجھو روایتیں متفق ہو گئی حدیثیں متفق ہو گئی کیا مطلب کہ جس طرح حدیثیں متفق اور روایتیں متفق ہو جائیں تو ان کے اتفاق سے یا یقین حاصل ہو جائے گا یا کم از کم زن غالب ہو جائے گا اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خواب مومنین کی متفق ہو جائیں کسی بات پر کہ مومنین صالحین کہیں یار ہمیں بھی نظر آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا صالحین بشرتے کہ ہوں شہادت ان کی اسلام میں قبول ہو ایسے نہ ہوں لانتی جن کی شہادت اسلام میں قبول نہیں ہوتی ایسے کذاب جھوٹ بولنے والے نہ ہوں اور شریعت متعارک نے جو اصول رکھے ہیں اس کے مطابق ان کی شہادت قبول ہوتی ہو تو اگر ایسے مومنین کثیر وہ متفق ہو جائیں خواب پر تو کہہ رہا ہے ایسے سمجھو وہ زن غالب کا فائدہ دے دیں گی جس طرح کی روایتیں دے دیتی ہیں یا یقین کا فائدہ دے دیں گے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور اس بات کا آگے پھر ذکر آئے گا ان شاء اللہ سمجھ نہیں آئی پھر آگے میں پھر آگے لکھ رہا ہے صحیح حدیث کے حوالے سے مسلم شریف کے حوالے سے لکھ رہا ہے کس کے حوالے سے صحیح مسلم کے حوالے سے اور عنوان یہ ڈال رہا ہے وہ قد ثابت صحیح ہے ان یستان یستا المشین الجنازت ہی بعد دفن کہ جتنے حضرات میت کے ساتھ یعنی میت کے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں ان سے میت کو الفت انس اور پیار محسوس ہوتا ہے دفن کرنے کے بعد جب دفن کر لیا جاتا ہے نا میت کو تو وہ انس مانوس ہوتا ہے اس کو الفت ہوتی ہے اس کی بادشت دور ہوتی ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ آگے مسلم شریف کی پھر حدیث پاک پیش کر رہا ہے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پھر یہ پورا واقعہ ایک حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی نقل کر کے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں مر جاؤں اگر میں مر جاؤں تو ایک تو فرمایا کوئی رونے والی میرے ساتھ میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو وین نوحا کرنے والی دوسرا آگ نہ ہو کیا نہ ہو آگ نہ ہو اسی وجہ سے آگ رکھ ساتھ قبر قبر میں کے ساتھ رکھنے سے اس میں برا شگون ہے اس کا مطلب ہے جیسے اوپر آگ ہے نیچے بھی آگ ہو جائے گی تو یہ بری فال ہے اس وجہ سے بزرگان نے دین اگر بتی جلانا بھی وہاں پر منع قرار دی منع کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا اگر وہاں پر اگر بتی محض اس وجہ سے جلائی جائے کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بدبو نہ ہو خوشبو بندوں کو پہنچے تو پھر تو جائز ہو سکتی ہے ویسے اگر بتی جیسے قبروں پر جلا کر آ جاتے ہیں یہ بدعات کبھی اور حرام کام ہے ذہن میں رکھنا اور اسی طرح دیے جلا دیتے ہیں قبروں پر اور دیے جلانے کی منتیں مانتے ہیں اور جناب جی کوئی وہاں پر قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا کوئی راستہ نہیں ہوتا محض ایسے دس دس بیس بیس سو سو دیے جلا رہے جلے ہوتے ہیں قبروں پر یہ سب بدعات اور حرام کام ہے ذہن میں رکھنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت مطالعہ کے اندر یہ الٹا برا شگون ہے یہ بات ہمارے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے فتح میں بھی لکھی ہے کسی ہاں، وجہ سے وہ صحابی فرما رہے ہیں ایک تو نہ بین ڈالنے والی میرے ساتھ ہو جنازے کے اور فرمایا دوسرا نہ آگ ہو تو فرمایا فائدہ دفن تو مونی جب مجھے دفن کر لینا مٹی ڈال لینا تو حول قبری پھر میری قبر کے آس پاس تم کھڑے ہو جانا صحابی امر بین آس نے فرمایا میری قبر کے آس پاس کھڑے ہو جانا قدرامات ہارو جزور جتنا دیر اونٹ کو ذبا کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بنایا جاتا ہے جتنا دیر لگے گی اس پر اتنا دیر وہاں کا جتنا دیر اس پر لگتی ہے اتنا دیر میری قبر پر ٹھہرنا ہتھا ان سب کم ماد ارا بہی ربي ماذا اراجع به رسول ربی میں دیکھوں گا کہ اللہ تعالی کے جو قاصد ہیں پیغام لے کر آنے والے ہیں سوال و جواب والے فرشتے وہ کیا لے کر مجھ سے لے کر جاتے ہیں کیا سوال و جواب کرتے ہیں تو فرمایا تم نے اتنا دیر میری قبر پہ رہنا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ انس پکڑوں آگے ابن قیم کہتا ہے فد اللہ ان المیت جستان سب قبر سے پکڑوں کہ اس حدیث سے صحیح سے پتہ چل گیا کہ کب میت حاضرین سے ان حاصل کرتی ہے اور مسرور ہوتی ہے خوش ہوتی ہے ان کے وہاں رہنے پر ٹھہرنے پر کھڑے ہونے پر سمجھ نہیں آ رہی پھر آگے نقل کر رہا ہے اور صحابہ کرام سے ایسی باتیں کہ جن سے یہ دعوے ثابت ہوتے ہیں یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کرتے کرتے سفا نمبر گیارہ پر جب پہنچتا ہے نا کتنے سفا پر گیارہ پر تو پھر امام حافظ عبد الحق اشبیلی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان الموتا یس الون یارفون اقوال و امالحم جب کوئی مر کے جاتا ہے تو قبریں قبروں والے پوچھتے ہیں ان زندوں کے متعلق اور ان کی باتوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے عملوں کو بھی پہچانتے ہیں پھر یہ بات کر کے آگے کہہ رہا ہے بارہ صفحے پر وصح عن عمر ابن دینار حضرت عمر ابن دینار سے یہ بات صحیح ہے کہ آپ فرماتے ہیں ما من میت یموتو الا وہو یعلم ما یکون فی اہلہی بعدہ وانہم لیو غسلونہ ویکفنونہ وانہو لینظر الیہم کہ حضرت عمر بن دینار فرماتے ہیں کوئی میت یعنی مومن یعنی مومن جب مرتی ہے تو فرمایا وہ جانتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے, اس کے بعد اس کے گھر میں پیچھے کیا ہو رہا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے یار یہ بات تک جانتی ہے ذرا یہ میں باتیں سنا کر آپ پیچھے میں پھر جاؤں گا جو بات چھوڑ کر آیا تھا تحیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے السلام علیکہ یو النبی اس کی طرف لوٹوں گا لیکن یہ میں پہلے میت کے متعلق عام جو عام ہیں اموات ان کے متعلق بات کر رہا ہوں یعنی آپ میتوں کے متعلق کہ وہ ان کا یہ حال ہے کہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے حالات جانتے ہیں اور جب لوگ نہلاتے ہیں اور ان کو کفن دیتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر آگے یہ کہہ رہا ہے ایک عجیب یہ تلقین کی بات آگے میں سنا دیتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اور اسی سے اذان قبر پر اذان جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہابیہ جو خبیص ایسے ٹان ٹان کرتے رہتے ہیں ان کے باپ کی بات سناتا ہوں یہ آگے کہہ رہا ہے وید اللہ توجہ میرے بھائی پر اس سے پہلے ایک بات اور بھی سنا دوں جو لکھ رہا ہے وہ سہام مجاہد اللہ کالا ان راج اللہ جب شروع فی قبر ہی بے سلا بے صلاح والا دہی ممبا دہی کہ قبر والے جو والدین ہوتے ہیں کسی کے والدین جب بیٹا ان کا پیچھے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو پھر وہ ادھر قبر میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نیک عمل کر رہا ہے شکر ہے چلو بیٹا نیک عمل پر تو لگ گیا ہے نا سمجھ نہیں آ رہی اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات حضرت سیدنا مجاہد سے مجاہد بن جبر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور مفسر قرآن تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں ان سے یہ بات کہہ رہا ہے صحیح ہے صحت کے ساتھ ثابت ہے کیا کہ آدمی قبر میں اپنی اولاد کے نیک عمل پر خوش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اپنے والدین کو ناراض کر کے بھیج بیٹھے ہیں ان کا حق بنتا ہے بعد میں نیک ہو جائیں تو ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی وہ خوش اور راضی ہو جائیں گے سمجھ نہیں آ رہی لہذا چاہیے اولاد کو چاہیے اگر وہ والدین کو قبر میں خوش کرنا چاہتے ہیں تو خالی ختموں سے خوش نہیں ہوں گے یہ شریعت متحرہ کی اتباع کریں وہ قبر میں خوش ہو جائیں اب وہ مسئلہ آ گیا میرا بھائی تلقین کا پہلے تلقین سن لو تلقین کیا ہے حضرت جو حدیث ضعیف میں آئی لیکن تلقی بالقبول سے ضعیف یہاں پر صحیح ہو چکی ہے قوی ہو چکی ہے حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات کم جب تم میں سے کوئی مر جائے تمہارے ہی تراب اس پر ڈال دو برابر کر لو قبر بنا لو فلی کم احد کم آلار قبر قبر کے سرانے کوئی نہ کوئی تم میں سے کھڑا ہو جائے پھر کہے یا فلان ابن فلانا اے فلانی بی بی دے بیٹے فلان یعنی اس کا نام لے اس کی ماں کا نام لے فائن نہ ہو یس وہ سنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یجیب ایسا جواب نہیں دیتا جس کو تم سنو جواب دیتا ہے مگر تم نہیں سنتے سمل یقل پھر کہیں دوسری مرتبہ یا فلان ابن فلان پھر وہ یستوی قاعدن اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے سمل یقل یا فلان ابن فلان پھر فرمایا کہے جا فلان ابن فلان تیسری مرتبہ جب یہ پکارے گا وہ کہتا ہے ارشدنا رحمک اللہ اللہ تجھے ہدایت دے میری رہنمائی کر رہبری کر کی آخنا چاہنے ولا کن لا تسم آپ نے فرمایا وہ جواب دیتا ہے مگر تم نہیں سنتے فیقولو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبر پر پکارنے والا شخص کہے ما ماں علیہ من دنیا یاد کر اس کلمہ شریف کو جو دنیا میں پڑھتا تھا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول الله وان كرديت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي وبالقران اماما کہ تو اللہ پر اللہ کے رب ہونے پر راضی تھا اسلام کے دین ہونے پر راضی تھا محمد کے نبی ہونے پر راضی تھا قرآن کے پیشوا ہونے پر راضی تھا من کرن و نکیر یت آ کرو کلواح دم آپ فرمانے آپ نے فرمایا جب تم ایسا کہو گے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے منکر نکیر و تلک میں نار وقولو یت آخر ہو کلو واحد منہما و یقول انطلق بنا بند کرنا فائن نہ من کرم وہ نکیریں تاخر و کل واحد میں نکیر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں چل بھائی چلیے ما ماحد و ناندہ اب کون سی چیزوں میں بٹھائے گی اس کے پاس وقد لکتے نہ کھج ہو اس کو تو دلیل سمجھا دی گئی ہے جواب سمجھا دیا گیا ہے جب جواب اس کو سمجھا دیا گیا ہے تو یقون اللہ رسول و حجی جود اب اللہ اور اس کے رسول اس کا جواب دینے والے بن جائیں اس کو کہتے ہیں تلقین کیا کہتے ہیں تلقین میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یارف اما ہو اگر وہ شخص اس کی ماں کو نہیں پہچانتا کالا جن سے ہوا حضرت ہوا کی طرف اس کو منسوخ کر دو یعنی ماں کا پتہ نہیں ہے تو یہ کہہ دے اے فلاں بیٹے اما ہوا کے سمجھ نہیں آ رہی اب بات کو سمجھنا بھائی دیکھو پکار کر اس سے کلام ہو رہا ہے سلام کے علاوہ اب یہ ابن قیم بڑی عجب عجیب بات لکھ رہا ہے حدیث یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن ابن قیم کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اس پر لوگوں کا عمل بہت پرانا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے اگر وہ نہ سنتا ہوتا تو ایسا یہ کہنا اس کے ساتھ خطاب کرنا اتنی لمبی باتیں کرنا یہ تو بیکار ہوتا اور پھر آگے کہتا الْإِمَامُ احمد امام احمد کا حوالہ دے رہا ہے کیونکہ یہ ہمبلی ہے نا ابن قیم ہم بلی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے احمد اللہ امام احمد سے پوچھا گیا اس تلقین کے بارے میں فستا آپ نے فرمایا اچھا عمل ہے امام احمد جیسے بندے نے کیا فرمایا امام بخاری کے استاد نے فستا فرمایا اچھا عمل ہے وہ تجا بالعمل ہے اور آپ امام احمد بن حنبل نے دلیل کیا پیش کی فرمایا لوگوں کا عمل ایسے آ رہا ہے صالحین لوگوں کا عمل معلوم ہوا اگر کوئی بات حدیث سے ثابت نہ بھی ہونا صالحین کا عمل آ رہا ہو تو امام احمد بن حنبل جیسوں کے نزدیک یہ بھی حجت اور دلیل ہے اور شریعت میں دلیل بن جاتی ہے سمجھ نہیں آئی ارے میرے بھائی اس بات کو غور سے سمجھنا یہ ابن قیم کی قلم سے نکلی ہوئی بات آپ کو کئی مقامات پر فائدہ دے گی کہ جو کہتے ہیں ہر بات پہ حدیث لاؤ حدیث لاؤ یہ ان کا پیشوا کہہ رہا ہے کہ امت امت کا امت صالحین امت کے صالحین لوگوں کا عمل جو ہے وہ بھی ایک دلیل ہے اسی وجہ سے ہمارے اصول فقہ والے فرماتے ہیں تعامل صلاح بھی حجت ہے اور دلیل شریعت ہے تعامل صلاح حجت اور دلیل ہے اب یہ آگے کہہ رہا ہے فہاد الحدیث و علم یس یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مکمل ثابت نہیں ہے فتح سال العمل بہی فی سائر الامصار والاعصار من غیر انکار فی العمل بہی کہتا ہے تمام شہروں دوروں میں تمام علاقوں اور دوروں میں بغیر انکار کے جو لوگوں کا عمل چل رہا ہے وہ کافی ہے اس بات کے ثابت کرنے میں کافی ہے اس کے ثابت کرنے میں اور آگے یعنی یہ اس اس اس کو پھر سمجھا دیتا ہوں کہ کہہ رہا ہے حدیث چاہے ضعیف ہے نا لیکن لوگوں کا عمل اس کو مضبوط کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سمجھ نہیں آئی پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالی نے یہ امت بھر رکھی ہے زمین زمین بھر رکھی ہے اس امت کے ساتھ مشرق مغرب میں اور عقل کے اعتبار سے مشرق مغرب میں یہ امت بس رہی ہے اور عقل کے اعتبار سے یہ امت جو ہے وہ اکمل ہے ہے جی اور پھر وہ خطاب کر رہے ہیں اگر وہ نہ سنتا ہوتا یہ یہ تلقین سارے اس پر عمل کرتے اور کوئی انکار بھی نہ کرتا یہ کیسی عجیب بات ہے ہاں جی لہذا ثابت ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے عمل سے اور اس حدیث ضعیف سے کہ یہ بالکل بات عمل صحیح ہے تلقین صحیح ہے ہاں جی اور ائمہ کرام نے اس کی تصدیق کی اور یہ امام احمد بن حمبلہ امام شافی ان کی فقہ حمبلی جو ہے نا اس کی معاونت النحا کتاب جو ہے اس کے اندر اور بہت سی حملی اور فقہ شافی کی کتابوں میں یہ تلقین کا لکھا ہوا ہے اور سن لو ان بھیا خبیصوں سے کہہ دو کہ یہ جو اذان ہے یہ اسی کی ایک صورت ہے تلقین کی کیوں کہ جو کہنا ہے جو کہنا ہے جو بتانا ہے وہ اذان میں سارا کچھ آ جاتا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کی اصل وہ تلقین والا مسئلہ ہے اب عرب کے علاقے میں عرب کے علاقوں میں تلقین چلتی ہے اس طرح جس طرح کہ میں نے روایت کے مطابق آپ کو بتا دیا ہے جو روایت کے الفاظ آپ کو سنا ہے رہا مسئلہ ہمارے ہندوستان اور ان علاقوں میں افغانستان کے علاقوں میں تو ان علاقوں کے اندر تلقین جو ہے وہ اذان کے ساتھ چلتی ہے لہذا جس طرح وہ صحیح ہے اور فائدہ مند ہے یہ بھی صحیح ہے اور فائدہ مند ہے اس کو بدات کہنے والا خود بداتی اور لانتی بد مذہب ہے سمجھ نہیں آئی توجہ آگے پھر یہ لکھ رہا ہے عجیب صحیح روایت صحیح روایت پھر پہ کہہ رہا ہے تیرہ صفحہ پر وصح عن حماد بن سلمہ عن ثابت عن شہر بن حوشہ بن نصاب بن جثامہ وعوف بن مالک کانا متاخین دو صحابی تھے حضرت صاحب بن جثامہ اور عوف بن مالک یہ دونوں بھائی تھے بنے ہوئے آپس میں کیا بنے ہوئے تھے بھائی بنے ہوئے تھے کالا صاحب لوف حضرت صاحب نے سے فرمایا بھائی جو بھی ہم تم میں سے ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے مرے گا نا تو وہ اپنے دوست کو پچھلے کو بتائے گا کہ کیا بنا انہوں نے فرمایا حضرت نے آواز کیا ایسا بھی ہوتا ہے ہوگا ہاں فماتا تھا حضرت جو ساما مر گئے فوت ہو گئے فرا و حضرت آؤف نے ان کو دیکھا فیما نائم و خواب میں کان قدتا دتا آئے ہیں اور فرمایا بھائی جی کیا ہوا انہوں نے فرمایا مصیبتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اللہ اکبر میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ سیاہ نشان دیکھا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا یار یہ دس دینار ہیں میں نے یہودی سے قرض لیے تھے وہ میری گردن میں پڑے ہوئے ہیں یہودی سے قرض لیے تھے یعنی ذمہ یہودی سے حربی سے نہیں حربی کا ہوتا تو نہ ہوتا وہ میری گردن میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ یار ان کو دے دینا اس کو اور فرمایا بھائی میرے بات سن لے میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا کوئی حادثہ ہوتا ہے میرے مرنے کے بعد تو مجھے اس کی خبر پہنچ جاتی ہے ماں تت لنا ماتت مردو ایام حتا حرت النا ماتت مرد و ایام حتا حرت النا ماتت مرد و ایام حتا ابتدائیہ بنا لو حتا حرت النا ماتت مرد و ایام یہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں چند دن پہلے بلی مر گئی کیا مر گئی مجھے وہ بھی پتا ہے وہ عالم ہو ان بن تیت تمہ تو الاسطت ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چھ دن بعد ٹھیک چھ دنوں کے بعد میری بیٹی فوت ہو جائے گی فستا وصو بیہ معروف جا کر اس کو نیکی کی وسیعت کرو تاکید کرو فلما صبح تو جب صبح ہوئی کل تو ان نفی حاد لما علامن کوئی علامت پاتا ہے تو آلہ پاتا ہے تو آلہ میں ان کے گھر والے کے پاس گیا انہوں نے کہا مرحبا بے آؤف حقا تصنعو نہ بے ترکت اخوانکم لم تقربنا منظمات صاحب بھائی ایسے ہی کرتے ہیں کمال ہو گئی اتنا دیر ہوئے بھائی کو تمہارے کو جائے ہوئے پتہ ہی نہیں کیا قال فاتلل تو بما یا تلو بہنداز فرمان لگے میں بہانے بنانے شروع کر دیے کہ ایسے ہو گیا ویسے ویسے جیسے لوگ بہانے بنایا کرتے ہیں اسی طرح میں نے بھی بہانا بنانا شروع کر دیا یار یہ مجبوری تھی نہیں آ سکا فن ادر تو ارل کرنے فن زل تو توجہ میرے بھائی اب بیٹھے بند کرنا لغت لانا لغت تو جس سینگ کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ سینگ میں پڑے ہیں دس دینار دس درہم گھر میں میرے سینگ لٹک رہا ہے اس کے اندر دس درہم پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا تھا تو فرمایا میں نے اسی طرح سینگ اتارا اس کے اس کے وہ بٹوا نکالا تھیلا اس کے اندر دس دینار تھے ہاں دس دینار میں درم کہہ رہا ہوں دس دینار تھے تو میں نے یہودی کو بھیج دیے فکول تو ہلکا نہ لکھا اعلیٰ صاحب شہ میں نے یہودی سے جا کر پوچھا یار تیرا کوئی قرضہ وردہ تھا میرے بھائی ساتھ پر انہوں نے فرما اس نے کہا رحم اللہ صاحب کا امین خیار یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نے کہا یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل مسلمانوں میں صحابہ میں سے تھا قلت لتخبرنی قال نعم تو نعم تو دینار اس نے کہا یہودی نے میں نے پوچھا یار بتا کیا ماجرا تھا کہ انہوں نے نے کہا یار اس باقی دس دینار مجھ سے مانگے تھے قرضہ لیے تھے فنا بس تو آئلہ ہے تو وہ میں نے جو لیے تھے پکڑے وہ اٹھا کر پھینک دیے اس کی طرف کالا اللہ بےانا اس نے کہا بے آئین ہی وہی ہیں جو مجھ سے یہ جی لے کر گئے تھے کل تو واحدہ میں نے کہا یہ ایک بات پوری ہو گئی وہ علامت جو جاننی تھی بھی یار جو واقعہ دیکھا ہے خواب میں صحیح ہے یا غلط ہے تو فرمایا ایک بات پوری ہو گئی کال اف کل تو میں حدت باد میں نے گھر والوں سے پوچھا بتاؤ کوئی حضرت صاحب کے میرے بھائی صاحب کے بعد جانے کے کوئی تمہارے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا انہوں نے کہا نعم حدث فینا کذا حدث قال فقل تو انہوں نے کہا ہایا تو ہے کوئی نہ کوئی میں نے کہا پھر یاد کرو انہوں نے کہا نام الماتت منذ ایام بلی مر گئی ہے چند دن ہوئے فقل تو ہاتھ آس نتان میں نے کہا یہ دونوں باتیں پوری ہو گئیں دونوں باتیں پوری ہو گئیں قل تو اینا ابن تو اخی میں نے پوچھا میرے بھائی کی بیٹی کہاں ہے بتیجی میری قالو تلعب وہ کھیل رہی ہے پاتا ہے تو بےحا اس کو ملایا تو آ اس کو ہاتھ پھیرا پیدا ہے محمومت بخار میں تھی بچی فکل بےحا معروف اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فماتت فی ستت ایامن جس طرح صحابی پاک نے بتایا تھا کہ ٹھیک چھ دن کے بعد بیٹی فوت ہو جائے گی اسی طرح فوت ہو گئی سمجھ نہیں آئی یہ ابن قیم کہہ رہا ہے حماد ابن سالمہ حضرت صاحب بن جسام اور حضرت عوف بن مالک دونوں صحابی ہیں اور دونوں صحابیوں کا یہ واقعہ صحیح کتاب روح کے اندر ابن قیم نقل کر رہا ہے ارے سوچو تو صحیح ذرا یہ صحابی ہے گھر میں پیچھے بلی مر رہی ہے تو پتا ہے چھ دن کے بعد بچی فوت ہونی ہے تو چھ دن پہلے ان کو مل پتا ہے اور اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں بتاؤ رسول اللہ سے کیا بات چھپی ہوگی یا جن کے صاحب صحابہ کی یہ شان ہے جن کے یہ صحابہ ہیں ان کی کیا ہوگی یار کیسی لانت پڑی ہوئی ہے ان وہابی کتوں پر یہ اپنے بڑے اور با کیا یہ اپنے بڑے کی بات نہیں سمجھ کتے اب کیا چلو پہلے صحابی کا فرد کرو عقیدہ نہ ہو کہ اب جب یہ سب کچھ دیکھ لیا تو کیا اس کے بعد انہوں نے عقیدہ نہیں رکھا ہوگا کہ جو مر گئے ہیں وہ پیچھے کے حالات کو بھی جانتے ہیں اعمال کو بھی جانتے ہیں یا نہیں بنا ہوگا عقیدہ یہ لیکن افسوس یہ ہے یار جیسے آگے چل کر میں ان کی خدمت کروں گا استاد شگرد کی کہ یہ دیکھ منہوس اس وقت پتہ نہیں کیا بھوت اترا ہوا ان کا کیا جن ان کا نکل گیا ہے کیا کیا لکھ رہا ہے یہ آگے یہ لکھ رہا ہے وہادا من فک ہے اوف رحم اللہ وکان امن صحابت اور یہ کہہ رہا ہے حضرت اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فقہ ہے سمجھ ہے ان کی وکان امن صحابہ اور یہ صحابہ سے تھے حیث نفذا نفذا وسیع تصاب جو ساما بعد موت ہی وہ عالم سے ہتقول ہی بالقرائن التي اخبره بها میں نے دینار آشرا ہوا یا فلکار نے تم مسال جاؤ فتح کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی فقہ ہے کہ وسیعت انہوں نے وصال کے بعد کی کہ یہ قرضہ ہے یہ واپس کر دو فلان کرو تو یہ وسیعت پر عمل کر رہے ہیں حضور کے صحابی وصال کے بعد لیکن خالی خواب تک نہیں رہ رہے ساتھ میں قرائن دلائل جمع کر رہے ہیں گھر والوں سے پوچھتے ہیں وہ جناب جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ سینگ لٹک رہا ہے ان کے اس کے اندر دینار ہیں اسی طرح دس دینار نکالے پھر جا کر یہودی سے پوچھا گھر والوں سے پوچھا تمام قرائن دلائل جمع کر لیے تو وسیعت جو ہے وشال وا کے بعد صحابی پاک کی وسیعت کو انہوں نے پورا کر دیا ہے ہاں جی یہ وسیعت ہے ورنہ حضرت جی ذہن میں رکھو وہ, وہ مال تھا تقسیم ہوتا تقسیم ہوتا میرے بھائی وہ دس دینار وارسوں کو تقسیم ہوتے لیکن نہیں ہوئے کیوں اس وجہ سے کہ صحابی نے ایک تو خواب دیکھا دوسرا کرائن یقین سے معلوم کر لیا یہ برحق بات ہے لہذا وسیعت نافذ کر دی سمجھ نہیں آئی چلو نماز پڑھیں پھر بیٹھتے ہیں